صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله حمد و کے بعد معزز سامعین کرام آج کی یہ نششت بڑی متبرک اور محبوب نششت ہے آج الحمد للہ عزیز تراوی میں کلام اللہ کی تلاوت مکمل ہوئی اور آج الحمد للہ ہمارے درس قرآن کا بھی آخری پارا تیسواں پارا ہے کل آپ حضرات نے انتیسویں پارے تک کی تفسیر سماعت کی تھی انشاءاللہ جس طرح کل تراوی ہوگی تو کل بھی انشاءاللہ شاء درس قرآن ہوگا لیکن درس قرآن میں ہم آپ کے سامنے سورہ طلاق کی تفسیر بیان کریں گے جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سورہ طلاق کی تفسیر چھوڑ دی گئی اور اس کی تفسیر انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اور اس میں خصوصی جس موضوع کو بیان کیا جائے گا طلاق کے مسائل کے ساتھ ساتھ اہم مسئلہ وہ ہے کہ آیا اگر کوئی شخص ایک ہی محفل میں ایک ہی لفظ کے ساتھ اپنے بیوی کو تین دفعہ یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تو آیا وہ ان دشرا تین طلاق کا حکم رکھتی ہے یا ایک طلاق کا حکم اس کی انشاءاللہ مکمل وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے کل کے درس میں بیان کروں گا دعا کی اللہ رب العزت ہم تمام کو استقامت عطا فرمائے حضرات گرامی تیسویں تیسرے پارے کی ابتدا ہوئی سورہ نبا نبا ان کہتے ہیں عربی میں خبر کو اور نبی اسی سے بنا ہے نبی یون اس میں فائل ہے خبر دینے والا تو خبر دینے والے سے کیا مراد خبر تو بہت سی چیزیں دیتی ہیں آج کل میڈیا بھی خبر دیتا ہے اخبار بھی خبر ہے تو یہ ساری چیز کیا نبی کا اطلاق ان پر بھی کیا جائے گا تو علماء نے فرمایا نہیں نبی وہ ہوتا ہے جو فرش پر کھڑے ہو کر عرش کی خبریں دے یعنی جو غیب کی خبریں بتائیں اسی لیے علماء نے نبی کی تعریف یہی کی ہے کہ ان نبی جو ہوا مطلع علی الغیب نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتوں پر مطلع ہو اس لیے کنز ایمان کے مترجم امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کر کے بتایا کیونکہ دیکھیے قرآن کی آیت ہے یا ایوہ نبی آپ بہت سے ترجموں کو دیکھو گے وہاں پر لکھا ہوگا اے نبی تو آپ مترجم کو یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہو کہ جناب میں نے آپ کا کلام اس لیے اٹھایا تھا یہ ترجمہ اس لیے اٹھایا تھا کہ میں ہوں اجمی یہ کلام عربی میں ہے تو میں چاہتا تھا کہ عربی کے سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں میرے پاس آ جائے آپ نے یا نبی جو کا معنی کیا اے نبی تو نبی کا معنی تو نبی سے کر دیا ایو کا معنی اے سے کیا تو ایو کا جو لفظ تھا عربی میں اس کا معنی تو آپ نے اردو میں کر دیا لیکن نبی کا معنی تو آپ نے نہیں کیا کیونکہ عربی میں بھی نبی ہے اردو میں بھی نبی ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے نا کہ ہم اردو کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ کب پڑھا جاتا ہے کہ جب عربی کے سارے الفاظ اردو میں آ جائیں تو یا ایوہن نبی کا معنی کیا جائے اے نبی یہ ترجمہ کیسا ہوگا یہ تو آدھا ترجمہ عربی کا آدھا ترجمہ اردو کا ہے کیونکہ یا ایوہن نبی جو تو نبی یہ تو عربی کا لفظ ہے اور ترجمے بھی اے نبی کر دیں تو ایو کا تو مانا کیا اے اور نبی کا مانا نبی میں کر دیا تو آپ بتائیے تو آدھا ترجمہ عربی ہوا آدھا ترجمہ اردو ہوا تو جناب ہم نے آپ کا ترجمہ اس لیے اٹھایا تھا کہ عربی کے سارے معنی ہمیں اردو میں آ جائے پتا چلے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو حضرات گرامی اس بات کو سب سے پہلے کسی محسوس کیا تو وہ امام احمد خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ نے نبی کا معنی کر کے بتایا کہ نبی نباب سے بنتا ہے جو سور آج ہمارے سامنے خبر اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا تو کیسی خبر دینے والا علماء نے تشریح کی ہوا مطلع الغیب وہ غیب کو جاننے والا ہوتا ہے اور غیب کی خبریں دیتا ہے تو اسی لیے واحد مترجم ہے امام اہل سنت جنہوں نے یا ایوہ نبی کا معنی بالکل کیا کہ اے غیب کی خبر بتانے والے نبی تاکہ نبی کا معنی بھی آ جائے اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ نبی کا معنی غیر کی خبریں بتانا ہوتا ہے تو اس لیے گرامی یعنی بات نکلی تو میں نے وضاحت کر دی اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ جب کلام اللہ کا ترجمہ پڑھنا ہو تو کنز ایمان شریف اٹھا کر پڑھیے جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ جس میں شان الوحیت اور نبی پاک کے مقام کو ملحوظ رکھ کر ترجمہ کیا گیا ہے سورہ نبا کی ابتدا ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس میں دو رکو ہیں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو باتیں بتائی ہیں اس کے مضامین کچھ اس طرح ہیں کہ کفار مشرقین گویا کی قدر حق بتانے کے باوجود ان کے عقلوں پر تعصب کے پردے پڑ گئے تھے کہ انہیں اسلام کی ہر بات مشکوک نظر آتی تھی اسلام کی ہر بات کو وہ شک سے دیکھتے تھے سرکار جو بات کہے اس کو شک سے دیکھتے تھے حضرات گرامی سرکار علیہ السلاط السلام پر جو یہ سورہ مبارکہ نظری سورہ نبا اس میں اللہ رب العزت نے جزا و اعمال قیامت کے منظر کو جنت کے منظر کو دوزخ کے منظر کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے تاکہ کافروں کے سامنے ساری بات وضاحت کے ساتھ آ جائے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا متقیوں کا مقام کیا ہوگا جہنمیوں کا مقام کیا ہوگا مومنین میشر کے میدان میں کیا کر رہے ہوں گے اور کفار میشر کے میدان میں کیا کر رہے ہوں گے تو گویا کہ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے جزائے اور اعمال ان دونوں کا بیان فرمایا لیکن حضرات کفار اگر ان ساری باتوں کو قبول کر لیں تو انہیں تو پھر یہ سارے دھندے چھوڑنے پڑیں گے کون سے دھندے شراب پینا زنا کرنا چوری کرنا ڈکیتی کرنا سود تو وہ سمجھتے تھے اپنے دل میں کہ بات تو ساری صحیح ہے اگر یہ ساری باتیں ہم قبول کر لیں اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنے سارے کالے دھندے چھوڑنے ہوں گے ہمیں شراب چھوڑنا ہوگا ہمیں بت پرستی چھوڑنی ہوگی ہمیں سود چھوڑنا ہوگا ہمیں بد نظری چھوڑنی ہوگی ہمیں حضرت چھوڑنا ہوگا ہمیں غیبت چھوڑنی ہوگی تو گویا کہ شیطان نے ان کے دل میں ان وسوسوں کی اہمیت دلائی تھی اور یہ اہمیت انہوں نے اسلام پر فوقیت دی کہ اسلام کو سچ جاننے کے باوجود ان کے یہ کرتوت انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہونے دیتے تھے حضرات پھر اللہ رب العزت نے آخر میں اس میں کفار کے اعمال کو بیان فرمایا کہ کفار کا حال کیا ہوگا کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں گے کہ اندر نہ ہوں ان اندر نہ تم آزاد قریبا کہ جب یہ آزاد کے قریب پہنچ جائیں گے اور جہنم کا آزاد ان کو نظر آ جائے گا تو یہ کفار ہاتھ میں لیں گے اور وہ آزاد کو دیکھیں گے کہیں گے یوم قدم یادا ہو جب وہ لوگ پہنچیں گے اور وہ دیکھیں گے قدمت یادا کہ ان سے انہوں نے جو کرتوتے کیے ہیں ان کے کرتوتوں کا بدلہ ان سے پہلے آگے کیا پہنچ چکا ہے اور وہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو کرتوت تھے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا توحید کو چھوڑ دینا اور وہ ہاتھ ملتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ کیا عرض کریں گے جس کا با... جس کے کلام کی ترجمانی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب اس طرح فرماتے ہیں کہ یوم ينظر المرء ما قدمت کہ وہ کفار سرکار پر جو آیت پڑی کہ وہ کفار اپنے جزا اور سزا کو کل قیامت کے دن اپنے آگے پائیں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وہ یقول الکافر وہ کافر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا لئی تنی کن تو کاش کہ ہم مٹی ہوتے اور ہم سے ایسے کام نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم عذاب جہنم کے مستحق نہ ہوتے تو اللہ رب العزت نے اس میں مومنین کے صفات کو بھی بیان کیا کفار کے گویا کے مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جانا ہے اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا اور قیامت کے منظر کو اور میشر کے میدان کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا دعا کیجیے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو وعیدیں بتائی گئی اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جو نعمتیں بتائی گئی اللہ ہمیں اس کا مستحق بنائے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے اس کے بعد سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک بہت بہترین بات بتائی گئی کہ کافر ہمیشہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے وہ بتا دیجئے وہ بتا دیجئے تو سرکار نے اس کا بارہا انکار فرمایا اور کہا میں یہ نہیں کر سکتا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جناب جو نبی ہوتا ہے وہ تو فلاں فلاں چیزوں کی خبریں دے دیتا ہے اور اگر تم نبی ہو تو تم خبر کیوں نہیں دیتے ہو تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر یہ جو بہتان لگ رہا تھا اس کو دور کرتے ہوئے شاہ فرما حبیب کہہ دو ہوا میرا نبی غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا ہے میرا نبی غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا ہے ارے جناب غیب کی باتیں تو وہ بتائے گا نا جس کو غیب کا علم ہوگا تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر سارے منافقین کے منہ پر مہر لگا دی اور بتا دیا کہ غیب کی خبریں میں بتاتا ہوں اور میرا حبیب ان کو بانٹ دیتا ہے اور کنجوسی نہیں کرتا ہے اور رحمان و القرآن رحمان نے قرآن سکھایا خلق انسان اللہ بیان محمد عربی کو پیدا کیا اور انہیں غیب کی باتیں سکھائی اور غیب کی باتیں جو ان کو سکھا دی تو وہ اپنے تک محفوظ نہیں رکھتے بلکہ ماں ہوا الغیب وہ غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے بلکہ جیسا شخص آتا ہے اس کو غیب کی باتوں سے مطلع کر دیتے ہیں اس آئے مبارکہ کے تحت علامہ خاصل نے بڑا پیارا جملہ لکھا فرماتے ان نہ علیہ مسلام کہ بے شک آتا ہے سرکار کے پاس علم الغیب فلا جب خلوبی بل یو یعنی سرکار کے پاس علم غیب آتا ہے اور سرکار علم غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے اور اس ترجمے سے اور مفسر کے حوالے سے پتا چلا کہ انبیاء کرام کی ذات پر لفظ علم غیب کا اطلاق جائز ہے جو اللہ خاضی نے فرمایا ان نہ ہو ہی علم علیہ السلام علم الغیب علم الغیب کہ نبی پاک کے پاس علم غیب آتا ہے فلا ید غلوب ہی بل یو بلکہ وہ بخل نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی تعلیم لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو یہاں سے دو مسئلے پتا چلے کہ نبیوں کو غیب بتایا جاتا ہے اور انبیاء کرام کے لیے لفظ علم غیب کا اطلاق جائز ہے ایک دفعہ درود پاک کر لیجیے اس کے بعد میرے نبی پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ لا اقسم بحاظ بحاظ البلد البلد وما ولد بیان کیا کہ محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے دیکھیے نبی پاک کا مقام آج ہم تعظیم کریں تو براج کے فتوے لگتے ہیں میرے محبوب جہاں قدم رکھتے ہیں تو اللہ اس جگہ کی قسم یاد کرتا تو یہ مقام محبوبیت کا اندازہ لگائیے حضرات گرامی ایسا کوئی محبوب ہوگا اور ایسا کوئی محب ہوگا کہ جس کا محبوب جس جگہ پر جائے اس کا محب اس جگہ کی قسموں کو یاد کرے میرے حبیب کبریا مکہ میں تشریف فرما ہے اللہ شاہ فرماتا ہے لاؤ سم بحاد محبوب مجھے مکہ شہر کی قسم اس لیے نہیں کہ وہاں خانہ کعبہ ہے اس لیے نہیں کہ وہاں صفا مربع ہے اس لیے نہیں کہ وہاں آب زمزم ہے حبیب یہ تو تیرے آنے سے پہلے بھی تھے لیکن میں نے توریت میں تو ایسی کوئی آیت نہیں اتاری حبیب میں نے زبور میں تو کوئی ایسی آیت نہیں اتاری حبیب میں نے انجیل میں ایسی آیت نہیں اتاری ابھی کیوں اتار رہا ہوں اس لیے کہ میں یہ قسم مکہ کی وجہ سے نہیں یاد کر رہا میں اس قسم کو مقامی ابراہیم کی وجہ سے یاد نہیں کر رہا صفا مربا کی وجہ سے یاد نہیں کر رہا بیت معلّہ کی وجہ سے یاد نہیں کر رہا جنت الم اللہ کی وجہ سے یاد نہیں کر رہا بلکہ اللہ خود جواب دیتا ہے وہ بہاد البلد چونکہ تو وہاں تشریف فرما ہے اس لیے یاد کر ہے کہ میری قسم یاد کرنے کا منظر کیا ہے کہ تو وہاں پر موجود ہے اس لیے اہل دل نے کہا کہ ہجرت سے پہلے مکہ افضل تھا ہجرت کے بعد مدینہ افضل ہوا کیونکہ افضلیت میرے مصطفیٰ سے تھی پہلے مصطفیٰ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا مصطفیٰ مدینہ میں گئے تو مدینہ افضل ہوا پھر اللہ رب العزت آگے شاہ فرماتا ہے وہ والد ولد اور حبیب تمہارے والد کی قسم حبیب تمہارے والد کی قسم جن سے تم پیدا ہوئے تو یہاں پر دیکھیے سرکار کے والد کی قسم کو یاد کیا گیا اب یہ والد کے طور پر عام ہے اس میں سرکار کے سارے والدین داخل ہوں گے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تک جتنے سرکار علی اسلام پر نور مبین جن جن بزرگ لوگوں کی پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہے یہاں سے سب مراد ہوں گے اور یہ آیت کریمہ ان کے مومن ہونے کی دلیل ہے اگر آج کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو توڑ دیتا ہے معذ اللہ اور اپنے شر اور اپنی خباست کے تحت یہ کہتا ہے کہ جناب وہ تو کافر تھے معذ اللہ تو ہمیں ان نجبیوں کا قول نہیں ماننا ہے ہمیں قرآن ماننا ہے ہمیں تو اللہ اور نجبیوں تمہیں تو اللہ مسلمانوں سے پیدا کرے اور امام الانبیاء جس کی برکت سے ساری دنیا بنی ان کو کافر سے پتا کرے محاذ اللہ حضرات گرامی گویا کہ سرکار نے فراط اسلام جو والدین مسلمان تھے ترمیدی شریف جدید اور میں نے حضرت ابراہیم کے چچا کے متعلق جو بحث کی تھی اس میں میں نے تفصیل اس میں بیان کر دی لیکن ضمن آپ کے سامنے ترمیدی حدیث بتاتا ہوں سرکار فرماتے ہیں جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین خلق میں رکھا جب خلق کو پیدا کیا قبیلے بنائے تو اللہ نے سب سے بہترین قبیلی میں مجھے رکھا جب نسبوں کی ترتیب دی گئی تو اللہ نے سب سے بہترین نسب میں مجھے رکھا اے میرے صحابہ میں خلق میں بھی تم سے آلہ ہوں نسب میں بھی تم سے آلہ ہوں اب دیکھیے ابرات گرانی صحابہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ ہم سے نسب میں کیسے آلہ ہے ہم بھی ایک کافی کے گھر میں پیدا ہوئے معاذ اللہ نسل کفر کفر نباشد آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا نہیں نہیں اور دیکھیے جس کے جس کا باپ کافر ہوگا نا وہ شخص اپنے نسب پر فخر نہیں کر سکتا کیونکہ جو شخص کافر ہو اس پر فخر کرنا خود کفر ہے اور سرکار خود مسلم شریف کے حدیث ہے اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے متعلق کہتے میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں اور مسلم شریف کے مصنف نے حضرت گرانی نیچے حاشیہ دے کر امام نبی نے حاشیہ لکھا کہ سرکار نے اپنے نصب کو فخر کے طور پر بیان کیا اور فخر سے اپنے دادا کا نام لیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دادا مسلمان تھے ورنہ سرکار علی کبھی فخر سے اپنے نصب کو نہ بیان کرتے اور اپنے ایمان کی نسبت کو حضرت عبد المطلب کی طرف نہ کرتے اور سرکار نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں حضرات اگر وہ کافر ہوتے تو حدیث شریف نے آگے خود سرکار فرماتے کہ تمہارے باپ دادا اگر کافر ہو تو اس نصب پر فخر کرنا حرام ہے لیکن سرکار اس حدیث میں خود فخر فرما رہے ہیں اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کے والدین مسلمان ہیں اور اس پر امام جنابی شکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا رسالہ بھی لکھا ہے ایک بات پھر دیکھیے حضرات گرامی یہاں پر ایک بحث اور ارض کرتا چلو مختصر طور پر کوئی لوگ یہ شبہ نہ کریں کہ شاہ صاحب نے مکے سے مدینے کو افضل کہہ دیا دیکھیے علماء کے اس میں دو گروہ ہیں بات کہتے ہیں مکہ افضل ہے اور علماء کا بعض گروہ کہتا ہے کہ مدینہ افضل ہے مدینہ افضل کہنے والوں میں امام مالک ہیں بہت بڑے عاشق رسول جنہوں نے پچاس سال تک سرکار کی مدار کے قریب حدیث پڑھائی ہے اور جب ان کو حاجت پیش ہوتی تو حاجت رفائی کے لیے وہ مدینے سے باہر جایا کرتے تھے حضرات گرامی ان کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے پوچھا حضور میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں تو کیا ان کے وسیلے سے دعا کروں حضرت امام مالک غصے میں ہو گئے فرمایا جب تیرے باپ حضرت آدم کی خطائیں ان کی برکت سے معاف ہوئی تو وسیلہ نہیں دے گا تو پتا چلا حضرات گرانی حرم شریف میں جن کا مسلح تھا ہاں، جو آج اکھاڑ لیا گیا امام مالک جنہوں نے پچاس سال حرم شریف میں بیٹھ کر اور مدینہ منورہ میں پھر آ کر در سے پاس بھی تھی حضرات گرامی آج ان کی تعلیمات اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سرکار کے وسیلے کو پیش کرنا جائز ہے آج حاجیوں کو لٹریچر دیا جاتا ہے وسیلہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا تم کچھ بھی کر دو میں تمہاری نہیں مانوں گا اسی بزرگ کی مانوں گا کہ جس نے کہا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد اپنے وقت کے مستحد ہے انہوں نے کہا کہ تو جب تیرے باپ حضرت آدم کی خطائیں اس نبی کی برکت سے معاف ہوئی ہیں تو کیا تو خطاؤں کو معاف نہیں کروائے گا امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ مدینہ افضل افضل ہے ہے یا یا مکہ مکہ مدینہ امام مالک نے جو تقریر کی تھی امام مالک نے جو جواب دیا تھا اس کا خلاصہ میں اپنے امام کے انداز میں سناتا ہوں امام میرے سنت فرماتے ہیں جو امام مالک کی پوری تقریر تھی کہتے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم کو عشق کے بندے ہیں کیوں بال بڑائی ہے ہم کو عشق کے بندے ہیں کیوں بال بڑائی ہے تو امام مالک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مکہ افضل ہے مدینہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مکے کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی مدینے کے لیے مصطفیٰ نے دعا کی تھی آپ فیصلہ کر لو کہ جناب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور انہوں نے یہ حدیث بھی پیش کی کہ نبیوں کا یہ فرمان ہے کہ نبی کو جو جگہ سب سے اچھی لگتی ہے نبی کا انتقال اسی جگہ پر ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ اس قول کی طرف ہیں کہ جناب مکہ افضل ہے لیکن امام ابو حنیفہ آخر میں آ کر یہ فتوا تو دیتے ہیں کہتے ہیں اگر مدینے کی زمین کو دیکھا جائے تو مدینے کی زمین سے مکہ افضل ہے لیکن وہ جگہ جہاں سرکار کو دفن کیا گیا ہے اور سرکار کا مدفن جو ہے تو امام اعظم کہتے ہیں میں اس کو نہیں گنوا رہا میں زمینوں کی بات کر رہا ہوں سرکار کے مدار کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر مدینے سے تو مکہ افضل ہے لیکن اگر سرکار کے مدار کو شمار کیا جائے تو مکہ کی تم بات کرتے ہو ارے جو جگہ سرکار کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ جگہ تو عرش سے لوہوں سے آسمانوں سے زمینوں سے سب سے اعلیٰ وہ جگہ ہے کہ جو جگہ سرکار کے جسم سے لگی ہے اٹھا کر دیکھیے فتح شامی اس میں امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے مدارج النبوت کے اندر شاہ محدود ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے گویا کے زرقانی شریف کے اندر یہ بات تحریر ہے تو حضرات گرانی یہاں سے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ پر دبن ہے اور آپ کا جو مدفن پاک ہے اور جو زمین آپ کے جسم سے ملی ہوئی ہے اس کا مقام کائنات کی سب سے چیزوں سے اعلیٰ ہے اس لیے کہ کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہے مخلوق کا تاجدار میرا حبیب ہے ہے اور جو چیز میرے حبیب سے قریب ہوگی وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگی وہ اللہ کے علاوہ حضرات اللہ کیونکہ خلق میں شمار نہیں کیا جاتا خلق وہ ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا تو خلق کا اطلاق مخلوق پر ہوتا ہے اور مخلوق کے شہنشاہ میرے آقا ہے تو جہاں میرے آقا ہوں گے وہ جگہ سب سے محبوب ہوگی اس لیے جناب امیر دعوت اسلامی نے بہت پیارا کلام لکھا اور پہلا ہی شہر لکھا کہ جناب ہر شے آلہ میٹھے نبی کا روزہ میں کہتا ہوں یہ شہر ایمان پر کرتا ہے حضرات گرانی جو بزرگان دین اور رسول کی مکمل طور پر ترجمانی کرتا ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نبی پاک کی محبت کو پیدا ہونا ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے پانی لیجیے آخر میں سورہ فلک کی طرف آتا ہوں اور سورہ ناز کی طرف کہ یہ سورہ مبارکہ جب اتری جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لبید بن آسم نامی ایک یہودی نے سرکار پر جادو کر دیا تھا اور یہ جادو کیا جانا سرکار علیہ السلاط السلام کی نبوت کے خلاف نہیں بشری تقاضہ ہے ٹھیک سرکار علیہ السلاط والسلام کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوئی اور اسی علماء نے کہا کہ جادو حق ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور جادو کرنے والا بھی کافر ہے جادو کرنے والا بھی کافر ہے اور جادو کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے کیونکہ جادو کا وجود ہے اور یہ بے شمار کتابوں سے اور نقص سے بھی اس کا وجود جو ہے کہ وہ شادی ثابت ہے جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو پہلے تارے میں بیان کیا گیا اس کا بھی موجود اس میں گویا کہ بیان موجود ہے ایک بات کوئی مسلمان اگر شخص ناز اللہ کسی مسلمان کی تزلیل کے لیے جادو کرتا ہے تو وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان خلب ہو جاتا ہے اور اگر وہ مر گیا تو اس پر جہنم کا عذاب کافروں کی طرح مسلط کر دیا جائے گا اس پر جنت حرام ہو جائے گی کہ جو شخص جادو کرتا ہے نبی یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب جو شخص مسلمان کو زرد دینے کے لیے جادو کرے ظاہر سی جادو کرے گا تو جادو میں کفری الفاظ ہوتے ہیں شرکی الفاظ ہوتے ہیں اور وہ شرکی الفاظ کا تلفظ کرے گا تو خود ہی کافر ہو جائے گا اور کفری الفاظ کا تلفظ کرے گا تو خود ہی کافر ہو جائے گا لیکن آج معاشرے میں اس قدر گند پھیلی ہوئی ہے خدا ان گویا کے جو ہر نکڑ پر دیکھو بابا بیٹھے ہوئے ان کو غرق فرمائے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے معاشرے میں ایک عذاب پیدا کر دیا حضرات گرامی کہ جو صوفیاء نے کرام کا طریقہ تھا اس کو ختم کر دیا صوفیہ کا طریقہ کیا تھا اللہ کے کلام کو لکھ کر دے دینا نبی پاک کی حدیث کو لکھ کر دے دینا اللہ کے محسن کلام کو لکھ کر دے دینا آج حضرات گرامی کیا کیا جاتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ ہندوؤں کے بھجن پڑھ کر حضرات گرامی سنسکرت کی گویا کے غلط غلط عبارت پڑھ کے جو شرکی عبارت ہے اور آپ دیکھیے کالا جادو یہ جادو وہ جادو میں نے حکمران پاکستان کو حضرات گرامی ہم اکثر جلسے میں بھی کہتے ہیں اور اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب تھے ان کو ہم نے فیکٹ بھی کیا تھا گوہر شاہی کے مسئلے پہ جو اس وقت اسلام میں ایک بہت بڑا فتنا کھڑا ہوا گوہر شاہی جو کہتا ہے مجھ پر چالیس پارے قرآن کے اترے اللہ اور حضرات گرامی الحمد ہم نے اس کا محاذبہ کیا اور اس کا رد کیا اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ جب ہم نے اس فتنے کو دبایا تو اس نے قانونی طور پر ہماری گرفت کی اور ہم پر کیس کیا لیکن ہم نے الحمدللہ اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ امام حسین نے بھی یہ حق کہا تھا تو ان کو حکومتی طور پر تنگ کیا گیا تھا لیکن حق وہیں پر تھا جہاں پر امام حسین تھے تو حضرات گرامی یہ اس قدر پلیت خبیص آدمی ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کو دیکھا اللہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا میں اس کے قریب گیا میں اللہ اللہ کرنے لگا معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ میرے منہ میں داخل ہو گیا معاذ اللہ اس فرقے کی علامت یہ ہے جگہ جگہ آپ دیکھتے ہوں گے رستوں پر ایک بورڈ لگا ہوتا اللہ کا اور یہ شخص خود کہتا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے میں سارے مذہبوں کے لیے کام کرتا ہوں میرے پاس اخباری رپورٹیں موجود ہیں جس میں اس نے مندر میں جا کے بھی خطاب کیا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہندو رام رام کہیں تو وہ بھی صحیح ہے اس لیے کہ وہ رام رام کہہ کر معذ اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس وقت ہم نے نواز شریف صاحب کو فخر کیا تھا کہ اس فتنے کو روکیے اور یہ جادو جو مسلمانوں کو گھر کرنے کے لیے پھیلا ہوا ہے آپ ان کو لائسنس دیتے ہیں اور ان کو دکانیں بنانے کا لائسنس دیتے ہیں کہ بڑا بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے جب بنگال کا کالا جادو فلاں جادو ماد اللہ کہ وہ تو خود کافر اور نمرود کی اولاد ہے اور حضرات گنج میں جو مسلمان اپنے ایمان کو غرق کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اس لیے یہ معاشرے کی گن کو یہ ہمارے وزیر اعظم ختم نہیں کریں گے میں اور آپ ختم کر سکتے ہیں اگر میں اور آپ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے دین کا عزم کرے میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے سے کیونکہ انقلاب قوموں سے آتا ہے انقلاب قوموں سے آتا ہے وزیر اعظم اپنے گھر سے نہیں لے کر آتے وزیر اعظم کو بھی منتخب قوم کرتی ہے اگر قوم کسی بات پر عزم کر لے تو اگرانی یعنی برائی کر لے گویا کہ خاتمہ ہو جائے گا آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے اللہ کسی پر جادو کر کے اس کی کاروبار روک دیا گیا کسی پر جادو کر کے اس کی بیٹی کے رشتے کو روک دیا گیا ہے کسی پر جادو کر کے اس بچاروں پر موت تاری کر دی گئی ہے تو حضرات گرامی یہ بہت برا ایک فیل ہے جو لوگ گویا کہ اپنی کو بھول چکے ہیں وہ شخص تو اگر مر گیا تو وہ تو شہید ہو کر مرا ہے جو مر گیا اس مرض میں وہ تو شہید ہو کر مرا اور جس پر یہ پابندیاں لگائی گئی وہ بیچارہ اگر صبر کرے گا تو صبر پر اس کو مستقل اجر ملے گا لیکن جب یہ بدبخت مرے گا تو حضرات گرانی اس کا وہی حال ہوگا جو مکہ کے کفار کا حال تھا کیونکہ اس نے شرکیہ الفاظ کی ٹائپ کرتے ہوئے مشرقوں کا ساتھ دیا اور یہ شرکی جڑ ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے مسلم معاشرے سے لانت سے ہمیں اجتناب بتا فرمائے حضرات محترم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب جادو کیا گیا سرکار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی حضرت جبری لائے سرکار پر یہ دو صورتیں سورہ فلک اور سورہ ناس یہ یاد رکھیے اس دو صورتوں کا ہر مغرب کے نماز پر ورد کیجیے میں کہتا ہوں رات جانے جامع ان شاء اللہ کسی پر جادو ہو نہیں سکتا یہ دو صورتیں اس لیے کہ اس کی فضیلت آپ سنیے جب سرکار دعالم وسلم پر یہ آیا تو حضرت جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ کنویں کے اندر گویا کہ اس یہودی نے آپ کے موئے مبارک کے ساتھ جادو کر کے اس کو دفن کیا ہے سرکار نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو بلانے کے بعد کچھ جگہ پر بھیجا تو انہوں نے وہ کنویں کے اندر سے وہ چیز نکالی تو اس میں سرکار کا موئے مبارک اور کنگئی بھی سرکار نے سلاط اسلام جس سے بال بنا کر وہ تھی اور اس پر گرہ باندھی ہوئی تھی تو سرکار نے سلاط اسلام جیسے جیسے ایک ایک کل آؤز رب الفلق تو ایک گرہ کھل جاتی پھر جب سرکار نے خلق تو دوسری گرہ کھل جاتی پھر سرکار کہتے شر وقب تو وہ جو ہے کھل جاتی تو جتنی آیتیں ان دونوں صورتوں کے اندر ہے اتنی گویا تو گرہ لگی ہوئی تھی اور سرکار ایک ایک پرتے چلے جاتے اور وہ گرہ کہ کھلتی چلے جاتی پھر سرکار علی صلاح السلام نے فرمایا کہ جس کو جادو اور شر سے بچنا ہو وہ ان صورتوں کا وظیفہ کرے اور سورہ بکر شریف کو وظیفہ کرے کہ اس گھر میں جنات اور اصیب اور جادو کا کبھی فتنہ گویا کہ نہیں ہو سکتا ایک بات دوسری بات ہوگا تو گرامی یہ کہ اگر قرآن الفاظ سے تعویذ لکھے جائیں تو وہ جائز ہے قرآن الفاظ سے تعویذ لکھے جائیں تو وہ جائز ہے قرآن اور سرکار نے جو باتیں بتائی ہیں جو دعائیں بتائی ہیں وہ دعائیں اگر بطور تعویذ میں لکھ کر دے دی جائیں تو جائز ہے اور شرکیہ الفاظ لکھ کر لکھ دیا جائے تو جو لکھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا اور جس کو پتا ہو کہ اس میں شرکیہ الفاظ ہیں اور وہ پہنے گا تو اس کا بھی ایمان اس سے رخصت ہو جائے گا تو سبھی اس پر میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جس میں تعویذ رہنے کا بیان ہے سرکار نے اصلاحات السلام بارگاہ میں حضرت آسما بن تومیش آئیں اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر لگ جاتی ہے کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں حضور علیہ السلاۃ السلام نے ان کے لیے اجازت عطا فرمائی اور انہیں دعا سکھائی کہا تم یہ عمل کرو تو گویا کہ ان کے بچوں سے نظر ختم ہو جائے گی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جب کچھ لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو گویا کہ بہت جادو ہو جاتا ہے اور جادو ہونے کے بعد بچوں پر جادو کر دیا جاتا ہے اور بچے گویا کہ مر جاتے ہیں اگر بچوں پر کوئی جادو نہیں کرتا تو اکثر جو ہے کہ بچوں پر نظر کے اثار ہو جاتے ہیں تو چلو جادو سے تو بچ گئے لیکن نظر کے اثار کے لیے کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو ایک دعا سکھائی وہ دعا سکھانے کے بعد ان کو کہا اپنے بچوں سے پڑھاؤ تو انہوں نے کہا ہمارے بچے پڑھ نہیں سکتے آپ نے قلم لے کر وہ دعا لکھی کہا یہ گلے میں ڈال دو اب دیکھیے میں آپ کو انصاف کی بات بتاؤں مشتاق شریف جو حدیث کا مجموعہ ہے اس کو اگر آپ اٹھائیں گے تو مشکاذ شریف کے مصنف کی ایک عادت ہے کہ وہ پہلے اختلاف کو بیان کرتے ہیں پھر ثبوت کو بیان کرتے ہیں یعنی ایک صفحہ کسی مسئلے کے اختلاف کو بیان کیا پھر ایک صفحہ اس کے ثبوت میں بیان کیا تو حضرت صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات شریف نے دو صفحے لکھے ہیں کہ تعویذ لکھنا ناجائز ہے دو صفحے لکھے ہیں تعویذ لکھنا ناجائز ہے کون سی تعویذ جس میں شرکی الفاظ ہے اور اس کے بعد چار صفحے موجود ہیں جس میں تعویذ کا ثبوت ہے منکرین تعویذ کیا مکر کرتے ہیں اور دیکھیے کیا جھوٹ بولتے ہیں وہ ساری حدیثیں وہاں سے لاتے ہیں جہاں پر صاحب مشکات نے وہ حدیثیں لکھی ہیں جہاں میں شرکی الفاظ والے جس کی تربیت کی ہے اور آگے چل کر آپ نے چار سوپوں پر تعویذ کے جواز پر کہ جس میں اللہ کا کلام لکھا جاتا ہے اس کا ثبوت دیا تو اس کو نہیں لکھتے اور بازاروں میں پمفلیٹ لگاتے ہیں دیکھو مشکات کے ریس ہے تعویذ پہننا شرک ہے مشکات کے ہے ہے تعویذ پہننا شرک لیکن آپ مشکات اگر کھول کر دیکھیں اور آگے بڑھائیں تو وہاں پر تعویذ کا ثبوت موجود ہے اور جہاں پر صاحب مشکات نے تعویذ کو منع کیا ہے وہاں پر انہوں نے سرکار کی وہ حدیثیں لائی ہیں جس میں سرکار نے فرمایا کہ جس نے شرکی الفاظ لکھ کر اپنے گلے میں ڈالا یہ اس کے لیے حرام ہے تو گویا کہ وہ حدیث سے انہوں نے اٹھا کر گویا کے پیش کر دی اور کہا جناب یہ تعویذ ہے اور یہ شرکیہ کلمات ہے اور یہ مشرقوں کا طریقہ ہے لیکن حضرات گرامی حقانیت یہ نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وفاق طیبہ ہونے والی تھی اس وقت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ دعائیں پڑھ پڑھ کر سرکار پہ دم فرما رہی تھی تو اگر یہ ساری چیزیں ناجائز ہو جاتی تو حضرت گرامی سرکار علیہ صلی وسلم کبھی اس چیز کی گویا کے دعوت نہ دیتے اب حضرات گرامی سور ناس یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس شخص کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں اور وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہوں تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اور عاملین شرح جو ہمارے بزرگان دین تصوف کے ایمان گزرے انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص وسوسوں کی بیماری مبتلا ہو جائے دنیاوی وسوسے اس کے پاس آئیں اور دیگر وسوسے اس کے پاس آئیں تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے یہ آداب سارے مجلس کے آداب کے خلاف ہے ہم نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ نماز جنازہ دس بجے ادا کی جائے گی اگر ان حضرات کو نماز جنازہ پہلے کروانی تھی تو ہم تو پہلے فارغ بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں نہیں جناب دس بجے کرائی جائے گی تو دس بجے کرانا تو ابھی دس منٹ باقی ہے تو لہٰذا ان سے کہیں صبر کریں ہمارے درس میں مخل نہ ہو اور آداب مجلس اس میں نہیں آتے سرکار فرما اس کا ایمان کامل نہیں ہے ایک دفعہ دودھ کے پاس پڑھیے خدا عطا فرمائے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کو وسوسوں کی بیماری ہو اور نماز میں وسوسے آئے یا ایمان اس کے اندر ہے لیکن وہ پریشان ہے کہ جناب میں آیا مومن ہوں یا نہیں ہوں معذ اللہ اس قسم بس وسپسے آئے تو سرکار فرماتے ہیں اور علماء عامرین اور تصوف کے ائمہ نے اس بات کو گنوایا ہے کہ وہ شخص سورہ ناس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرے ترجمے کے ساتھ یاد کرے اور ترجمے سے یاد کرنے کے بعد سورہ ناس کو مغرب کی نماز کے بعد سات دفعہ اور فجر کی سنتوں کے بعد اور فجر کی فرضوں کے درمیان سات دفعہ پڑھے اللہ رب العزت اس بری بیماری سے اس کو نجات فرمائے گا دعا کیجیے الحمد للہ آج ہماری طرح میں نہیں ہوئی قرآن پاک کی تکمیل ہوئی اور الحمد للہ درس قرآن میں بھی قرآن پاک کی تکمیل ہوئی دعا کیجیے اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں لفزشیں ہوئی ہو مولائے کریم ہم انسان ہیں ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے مولائے کریم جو کوتاہیاں چاہے ہم سے جان بوجھ کر ہوئی ہوں چاہے ہم سے نادانی میں ہوئی ہوں چاہے مدن ہوئی ہو صاحب ہوئی ہو چاہے سننے کے دوران ہوئی ہو چاہے بولنے کے دوران ہوئی ہو اپنے حبیب کو معاف فرما تیری بارگاہ میں استفار کرتے مولائے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولانا کریں اس قرآن کی سیز سے ہم تمام کو متمد فرما یہ قرآن کل قیامت کے دن مومنوں کی شفاعت کرے گا مولانا کریم اس کو ہمارے لیے شافے بنا دے اس کو ہمارے لیے شافے بنا دے جو درس پاک ہم نے سنا اس محفل میں بیٹھ کے سنا تیرے گھر میں سنا اس محفل کو مولا کریم ہمارے عذاب جہنم سے بچانے کا ایک باعث بنا دے مولا کریم قیامت کے عذاب سے بچنے کا ایک باعث بنا دے مولا کریم بار بار کلام اللہ قال اللہ اور قال رسول کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسی پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب فرما ہر میدان میں سچ کہنے کی ایمان کی بات دم کے چوٹ پہ کرنے کی توفیق عطا فرما خاتمہ بالخیر نصیب فرما واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا ہم سیاہ کاروں کے بھی یارب رب محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیار کے پیارے جیسو ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے واخر الحمد للہ رب ہاں، نہیں نکلیں گے نہیں میں نئے سمجھے سر کو بولوں ابھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی لہٰذا تمام حضرات نماز جنازہ ادا فرما لیں اور پھر اس کے بعد شاہ سب سے ملکات فرمائیں ابھی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے جائیں اور اعتقاف والے حضرات نماز جنازہ کے نماز جنازہ کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے لہذا اعتقاف والے حضرات نماز جنازہ کے لیے مسجد سے باہر نہ جائیں